مسجد کے آداب نمبر ایک خدا کی نظر میں روئے زمین کا سب سے زیادہ بہتر حصہ وہ ہے جس پر مسجد تعمیر کی جائے خدا سے پیار رکھنے والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسجد سے بھی پیار رکھتے ہیں قیامت کے حیبت ناک دن میں جب کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا خدا اس دن اپنے اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور وہ شخص عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو نمبر دو مسجد کی خدمت کیجیے اور اس کو آباد رکھیے مسجد کی خدمت کرنا اور اس کو آباد رکھنا ایمان کی علامت ہے خدا کا ارشاد ہے انما يعمر مساجد من آمن خدا کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو خدا پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں نمبر تین فرض نمازیں ہمیشہ مسجد میں جماعت سے پڑھیے مسجد میں جماعت اور آزاں کا باقاعدہ نظم رکھیے اور مسجد کے نظام سے اپنی پوری زندگی کو منظم کیجیے مسجد ایک ایسا مرکز ہے کہ مومن کی پوری زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں بعض لوگ وہ ہیں جو مسجدوں میں جمے رہتے ہیں اور وہاں سے ہٹتے نہیں ہیں فرشتے ایسے لوگوں کے ہم نشی ہوتے ہیں اگر یہ لوگ غائب ہو جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے پھرتے ہیں اور اگر بیمار پڑ جائیں تو فرشتے ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں اور اگر کسی کام میں لگے ہوں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں مسجد میں بیٹھنے والا خدا کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے نمبر چار مسجد میں نماز کے لیے ذوق و شوق سے جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام مسجد میں نماز کے لیے جانا ایسا ہے جیسے جہاد کے لیے جانا اور یہ بھی فرمایا جو لوگ صبح کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں قیامت میں ان کے ساتھ کامل روشنی ہوگی اور یہ بھی فرمایا نماز با جماعت کے لیے مسجد میں جانے والے کا ہر قدم ایک نیکی کو واجب کرتا اور ایک گناہ کو مٹاتا ہے نمبر پانچ مسجد کو صاف ستھرا رکھیے مسجد میں جھاڑو دیجیے کوڑا کرکٹ صاف کیجیے خوشبو سلگائیے خاص طور پر جمعے کے دن مسجد کو خوشبو میں بسانے کی کوشش کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسجد میں جھاڑو دینا مسجد کو پاک صاف رکھنا مسجد کا کوڑا کرکٹ باہر پھینکنا مسجد میں خوشبو سلگانا بالخصوص جمعے کے دن مسجد کو خوشبو میں بسانا جنت میں لے جانے والے کام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسجد کا کوڑا کرکٹ صاف کرنا ہسی آنکھوں والی ہور کا مہر ہے نمبر چھ مسجد میں ڈرتے لرزتے جائیے داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہیے اور خاموش بیٹھ کر اس طرح ذکر کیجئے کہ خدا کی عظمت و جلال آپ کے دل پر چھایا ہوا ہے ہنستے بولتے غفلت کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا غافلوں اور بے ادبوں کا کام ہے جن کے دل خدا کے خوف سے خالی ہیں بعض لوگ امام کے ساتھ رکو میں شریک ہونے اور رکعت پانے کے لیے مسجد میں دوڑتے ہیں یہ مسجد کے احترام کے خلاف ہے رکعت ملے یا نہ ملے سنجیدگی وقار اور آجزی کے ساتھ مسجد میں چلیے اور بھاگ دوڑ سے پرہیز کیجیے نمبر سات مسجد میں سکون سے بیٹھیے اور دنیا کی باتیں نہ کیجیے مسجد میں شور مچانا مذاق کرنا بازار کے بھاؤ پوچھنا اور بتانا دنیا کے حالات پر تبصرہ کرنا اور خرید و فروخت کا بازار گرم کرنا مسجد کی بے حرمتی ہے مسجد خدا کی عبادت کا گھر ہے اس میں صرف عبادت کیجیے نمبر آٹھ مسجد میں ایسے چھوٹے بچوں کو نہ لے جائیے جو مسجد کے احترام کا شعور نہ رکھتے ہوں اور مسجد میں پیشہ پاخانہ کرتے یا تھوکیں نمبر نو مسجد کو گزرگاہ نہ بنائیے مسجد کے دروازے میں داخل ہونے کے بعد مسجد کا یہ حق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں یا بیٹھ کر ذکر اور تلاوت کریں نمبر دس اگر آپ کی کوئی چیز کہیں باہر گم ہو جائے تو اس کا اعلان مسجد میں نہ کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اگر کوئی شخص اس طرح کا اعلان کرتا تو آپ ناراض ہوتے اور یہ کلمہ فرماتے لا رد اللہ علیک خدا تجھ کو تیری گمی ہوئی چیز نہ ملائے نمبر گیارہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجیے پھر یہ دعا پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو پہلے نبی پر درود بھیجے اور یہ دعا پڑھیے اللہم افتح لی ابواب خدایا میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد دو رکعت نفل پڑھیے اس نفل کو تحیت المسجد کہتے ہیں اس طرح جب کبھی سفر سے واپسی ہو تو سب سے پہلے مسجد پہنچ کر دو رکعت نفل پڑھیے اور اس کے بعد اپنے گھر جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں جا کر نفل پڑھتے اور اپنے گھر تشریف لے جاتے نمبر بارہ مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں اور باہر رکھیے اور یہ دعا پڑھیے اللہم انی من فضلک خدایا میں تجھ سے تیرے فضل و کرم کا سوال کرتا ہوں نمبر تیرہ مسجد میں باقاعدہ اذاں اور نماز بجماعت کا نظم قائم کیجیے اور معزن اور امام ان لوگوں کو بنائیے جو اپنے دین و اخلاق میں بحیثیت مجموعی سب سے بہتر ہوں جہاں تک ممکن ہو کوشش کیجیے کہ ایسے لوگ آزاں اور امامت کے فریضے انجام دیں جو معاوضہ نہ لیں اور اپنی خوشی سے اجر آخرت کی طلب میں ان فرائض کو انجام دے نمبر چودہ ازاں کے بعد یہ دعا پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ازاں سن کر یہ دعا مانگی قیامت کے روز وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته خدایا اس کامل دعوت اور اس کھڑی ہونے والی نماز کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرب اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز کر جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے نمبر پندرہ مؤذن جب اذان دے رہا ہو تو اس کے کلمات سن کر آپ بھی دہرائیے البتہ جب وہ حیا علی الصلاہ اور حیا علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور فجر کی اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو جواب میں یہ کلمات کہیے صدقت و بررت تم نے سچ کہا اور بھلائی کی بات کہی نمبر سولہ تکبیر کہنے والا جب قد قامت کہے تو جواب میں یہ کلمات کہیے اقامہ اللہ ادامہ خدا اسے ہمیشہ قائم رکھے نمبر سترہ عورتیں مسجدوں میں جانے کے بجائے گھر میں ہی نماز ادا کریں ایک بار حضرت ابو حمید سعدی کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا شوق معلوم ہے لیکن تمہارا کوٹری میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم دالان میں نماز پڑھو اور دالان میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم صحن میں پڑھو البتہ عورتوں کو مسجد کی ضروریات پوری کرنے کی امکان بھر کوشش کرنا چاہیے پانی کا انتظام چٹائی کا انتظام اور خوشبو وغیرہ کا سامان بھیجیں اور مسجد سے دلی تعلق قائم رکھیں نمبر اٹھارہ ہوشیار بچوں کو اپنے ساتھ مسجد لے جائیے ماؤں کو چاہیے کہ وہ ترغیب دے دے کر بھیجیں تاکہ بچوں میں شوق پیدا ہو اور مسجد میں ان کے ساتھ نہایت نرمی محبت اور شفقت کا سلوک کیجیے اور اگر کوئی کوتا ہی کریں یا کوئی شرارت کر بیٹھیں تو ڈانٹنے پھٹکارنے کے بجائے پیار اور محبت سے سمجھائیے اور بھلائی کی تلقین کیجیے